قدر تفصیل سے یہ سامنے ہمارے بات گزشتہ درس میں آئی تھی آج ہم پڑھیں گے وضو کا مصنون طریقہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار وضو کے اوپر ہے اگر آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست اور صحیح نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے کیسے وضو کرنا چاہیے جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ سکھاتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے کیونکہ عبادت ہے اور عبادت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتی ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کے اندر دو جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العامین کی کی جائے گی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے اور جو عبادت کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تو نبی نے جیسے اللہ کی عبادت کی ہے چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو قربانی ہو عمرہ ہو جو بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات نبی کے طریقے پر کی جائیں گی تب وہی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو وضو بھی ایک عبادت ہے لہذا وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے پانی منگایا اور سب کے سامنے وضو کر کے بتایا کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے لوگ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے نانا کیسے وضو کرتے تھے پھر آپ دونوں پانی منگاتے اور وضو کر کے لوگوں کو بتاتے کیسے وضو کرتے تھے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وضو چھوٹی سی عبادت ہے معمولی عبادت ہے مولانا صاحب وضو کا طریقہ ہم کو بتا رہے ہیں ہم ساٹھ سال کے ہو گئے ستر سال کے ہو گئے پچاس سال سے وضو کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو آج وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے عمر مانے اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ ہم اتنے سال سے کرے ہو سکتا ہے کہ آدمی کئی سالوں سے کر رہا ہو لیکن صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے دیکھا دیکھی میں ماں باپ کو دیکھا خاندان کے لوگوں کو دیکھا علاقے کے لوگوں کو دیکھا جیسے کر رہے ہیں ویسے اس نے بھی کرنا شروع کر دیا تحقیق نہیں کیا علم حاصل نہیں کیا اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا دین جو ہے ماں باپ کے طور طریقے کے اپنانے کا نام نہیں ہے کہ ماں باپ جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے وہی دین ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دین وہ ہے جو نبی نے کیا آپ کے صحابہ نے کیا خلفۂ راجدین نے کیا وہ دین ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا تو وضو کا طریقہ بھی معلوم کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ وضو کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں بہت سارے ساتھی لوگ وضو کے اندر ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کے سور کی سن میں ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر وضو سے پہلے نیت کرنا زبانیں میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کی یا لوگ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان سے نیت ادا نہیں کیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں پاکی کے لیے نماز کے لیے ہی کافی ہے اس کو زبان سے کہنا یہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ گردن کا مسئلہ کرتے ہیں گردن کا مسئلہ کرنا اللہ رسول کی سنت سے نہیں ثابت ہے ہمارے نبی نے کبھی گردن پر مسئلہ نہیں کیا لیکن لوگ کرتے ہیں گردن کے اوپر مسئلہ کرنا لوگ یہ وضو کرتے پانی کو چومتے ہیں پانی کا چومنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی وضو کیا اور پانی کو چوما ہو پانی جو ہے پیا جاتا ہے زمزم کا پانی انسان پیتا ہے اس میں انسان کے لیے شفا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے لیکن چومنا چاٹنا اس کا اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے اس طریقے سے بہت سارے لوگ چہرہ دھلیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہرے کو تھوڑا تازہ رکھنا لوگ وضو کے دوران کلمہ پڑھتے ہیں لوگ وضو کے دوران دعائیں کرتے رہتے ہیں دائنا ہاتھ دھلیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نام اعمال دائنے ہاتھ میں ہم کو دینا بایاں ہاتھ دھلیں گے تو کہیں گے بائیں ہاتھ میں قیامت کے دن نام اعمال نہ دینا یہ سب دعائیں کرتے ہیں یہ سب نہیں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور جب وضو ختم ہو جاتا تھا تب دعا پڑھتے تھے وضو کے دوران آپ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے تو یہ سب لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے تو یہ کرنا اللہ کے سر کی سنت ثابت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سر کا تین تین بار مسے کرتے رہتے ہیں اللہ کے سر کی سنت ہے سر کا ایک بار مسے کرنا کبھی کبھار انسان کر سکتا ہے یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سر کا مسے نہیں کرتے ہیں لوگ صرف سر پر تین بار اس طریقے سے کہیں کر لیں گے یہ بھی سر کا مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے پورے سر کے مسے کرنے کا حکم دیا وم سا بے رو سے کم سر کس کو کہتے ہیں یہاں پیشانی سے لے کر کے یہ پیچھے گدی تک جہاں تک آپ کے بال ہیں پورے پر مسے کرنا یہ نہیں کہ ہم نے دو تین جگہ ایسا کر لیا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے تمہارا مسے ہو گیا نہیں پورے سر کا مسے کرنا ہے اسے پورے چہرے کو دھلنا ہے اسے پورے چہرے کا مسے کرنا ہے یہ نہیں کہ دو تین جگہ ہم نے مسے کر لیا تمہارا مسے ہو گیا یہ اللہ کے سر کی سنت کا ثبوت نہیں ہے تو کتنی ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے اس لیے ہمیں جاننا چاہیے دین علم ہے علم حاصل کیجئے پڑھیے قرآن پڑھیے نبی کی حدیثیں پڑھیے نبی کی سنت پڑھیے نبی کا طریقہ معلوم کیجئے علماء ہیں ہمارے ان کے ذریعے سے معلوم کیجئے جو کتاب و سنت کے علماء ہیں تو یہ علم ہے ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم تو ساٹھ سال کے ہوگے ستر سال کے ہوگے اب ہمیں کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی نہیں یہ شیطان کا وسوسا ہے شیطان یہ بہانہ کر کے انسان کو اللہ کے دین سے اور علم سے دور رکھنا چاہتا ہے اس لیے ساٹھ سال کے ہوگی یہاں کام کر رہے ہیں ہم شیطان یہ نہیں کہتے کہ اب کیا ضرورت چلو گھر چلتے ہیں بوڑھے ہو گئے اب کیا ضرورت ہے بچوں کو بھیجیں گے وہ کمائیں گے انسان کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے ساٹھ سال کا ہو گیا ستر سال کا ہو گیا یہ کاما نہیں بنتا عمر زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی اقامہ بنواتا ہے رشوت دے کر کے گھوس دے کر کے کہ ہمارا اقامہ بن جائے دو سال اور ہمارا گزر جائے یہاں پر دو سال اور تنخواہ مل جائے گی اس کے لیے انسان خوب کوشش کرتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے تو ساٹھ سال کا ہو گیا ستر سال کو اب کیا ضرورت ہے عمر اب کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے علم کی عمر نہیں ہوتی ہے علم انسان مرنے دم تک انسان حاصل کرتا ہے ہنستے امام حمد حمل فرمایا کرتے تھے کہ بچپن سے لے کر کے قبر تک ہم علم حاصل کریں گے قبرستان جائیں گے ہمارے ہاتھ میں قلم رہے گا اور روشنائی اور دبات رہے گی امام احمد حمبل کہا کرتے تھے تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ آپ اتنے عمر کے ہوگی اب آپ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے علم اللہ رب العالمین کا دین کا نام ہے دین کا علم حاصل کرنا انسان اوپر ضروری ہے اور ہمیشہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے تو بہرحال وضو کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنا چاہیں تو وضو سے پہلے انسان کو بسم اللہ کرنا چاہیے بسم اللہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور دل میں انسان کا ارادہ رہے پاک ہونے کا زبان سے نہیں کہنا ہے اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو جانتا ہے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ہو کہ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ اثر کی نماز ہے چار رکعت اثر پڑھ لیا اور آپ نے بلند آواز سے قرات ہی نہیں کیا یا کوئی اور نماز آپ نے پڑھ لیا مغرب پڑھ لیا آپ نے تو نیت کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں یہ معلوم رہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے وضو کرنا دل میں نیت رہے کہ اللہ کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں کیونکہ اگر انسان ایسی گیا اور ہاتھ پاؤں دھل لیا چہرہ دھل لیا تو اس کو ادھر ہی مانا جائے گا اس کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کیونکہ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے اس کے بعد انسان اپنی ہتھیلیوں کو دھلے اوپر نیچے اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے کتنی بار دھلنا اس کو تین بار انسان اس کو دھلے ٹھیک ہے انگلیوں کے اندر خلال کرے اس کو خلال کہتے یہ خلال ہے اس کے بعد انسان پانی لے پانی لینے کے بعد انسان کیا کرے گا کلی کرے ٹھیک ہے اور جب کلی کرے وہ تو مصنون یہ ہے کہ اسی پانی سے آدھا پانی کلی اور آدھا پانی ناک کے اندر ڈالے یہ نبی کی سنت ہے کس طریقے سے آپ وضو کرتے تھے کہ پانی آپ چلو میں لیتے تھے آدھا پانی منہ میں ڈالتے تھے اور آدھا پانی ناک میں اندر ڈالتے تھے زور سے کھینچتے تھے اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرتے تھے ہاں انسان اگر روزے کی حالت میں ہے تو انسان کیا کرے گا زور سے پانی نہیں کھینچے گا لیکن کلی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ جو یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چہرے میں داخل ہے چہرہ میں اور لال العالمین چہرہ دھلنے کا حکم دیا ہے لہذا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے اگر کوئی آدمی کلی نہیں کیا ناک میں پانی نہیں کھینچا اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا اس نے فرد چھوڑ دیا واجب چیز چھوڑ دیے تو یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے کلی کرے کلی کر لیا آپ نے کلی کرنے کے بعد انسان کو جو ہے اپنے چہرے کو دھلنا ہے چہرہ کہتے ہیں پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک اور دائنے کان سے لے کر کے بائیں کان تک کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے اس کو انسان کو دھلنا ایک بار دھلیں دو بار دھلیں تین بار دھلیں زیادہ تین بار تین بار سے زیادہ دھلنا کسی بھی عضو کا جائز نہیں ہے ہمارے نبی کی حدیث سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس نے زیادہ کیا اسراف کیا برا کیا تین بار سے زیادہ انسان نہیں دھل سکتا زیادہ سے زیادہ انسان تین بار اس کو دھلے گا بس اسے زیادہ دھلنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ایسا نہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی خوب بہائیں آپ عبادت کر رہے ہیں جتنا چاہیں اتنا پانی بہائیں ایسا نہیں ہے پانی اللہ کی نعمت ہے اور اس کو انسان کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ انسان خوب زیادہ پانی استعمال کرے میں تو عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں کتنا بھی استعمال کر لوں کیا حرج ایسا نہیں ہے اس میں بھی غلط ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو ملی لیٹر پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے کتنا ہوتا ہے یعنی ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ آپ اسے جو وضو کر لیا کرتے تھے اور ڈھائی لیٹر پانی سے آپ جو ہے یا تین لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے ڈھائی لیٹر پانی یا ایک لیٹر جو ہے یا تین لیٹر پانی تو ایک ساس کا آدیش کے اندر آتا ہے تو ڈھائی اور تین کے درمیان میں ہوتا ہے اتنے پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے ہم تو ڈھائی لیٹر میں ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا ہماری یہ صورت حال ہے انسان کلی کرتا ہے نک میں پانی ڈالتا ہے ٹوٹی چلتی رہتی پانی گرتا رہتا ہے اشراف کرتا ہے انسان تو پانی بہت عظیم نعمت ہے یہ اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تو انسان چہرے کو دھلے اور چہرہ ایک بار دو بار یا تین بار اس سے زیادہ انسان چہرے کو نہیں دھل سکتا داڑھی انسان داڑھی کے اندر خلال کرے گھنی داڑھی یہ پانی نہیں پہنچ رہا تو انسان کیا کرے گا اس کو خلال کرے گا اس طریقے سے اس کو خلال کہا جاتا ہے بھی نبی کی سنت ہے داڑھی کے اندر خلال کرنا اس کے بعد انسان دونوں ہاتھوں کو پھر ناخون سے لے کر کے کوہنی تک یہاں تک انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے پہلے دائیں ہاتھ کو دھلنا ہے تین بار جیسے آپ نے پانی ایک بار لیا اس طریقے دھل لیا پھر پانی لیا پھر اس طریقے دھل لیا پھر پانی لیا اس طریقے دھل لیا اس کو تین بار دھلنا کہا جاتا ہے ایسے ہی پھر بائیں ہاتھ کو تین بار دھلنا ٹھیک ہے ایک بار پانی لیں گے اور پھر وہاں سے لے کر یہاں لے جائیں گے پھر یہاں لے کے آئیں گے پھر پانی لیں گے یہاں لے جائیں گے پھر یہاں لے کر آئیں گے پھر پانی لیں گے یہاں سے لے کر کے اس طریقے سے لے کر کے آئیں گے تین بار گویا کہ آپ نے کر لیا یہ نہیں کہ انسان بار بار پانی لے رہا کرتا رہتا کرتا رہتا یہ بھی دیکھا گیا کچھ لوگ ہاتھ کو دھل لینے کے بعد پھر پانی لیتے ہیں پھر اس طریقے سے ایسا کریں گے پانی ڈالیں گے پھر ایسا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر پانی کو لے کر چومتے بھی ہیں یہ اللہ کے سر کی سننے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں تین بار آپ نے دھل لیا آپ کے لیے کافی اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے اپنے سر کو مسح کریں گے اپنے دونوں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو آپ کیا کریں گے پانی طے کریں گے اور اس کے بعد سر کے شروع سے لے کر کے پیچھے تک آپ لے کر کے آئیں گے اس طریقے سے آپ لے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو آگے لے کر کے آئیں گے اور پھر اسی پانی سے الگ سے آپ کو پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے جو پانی بچ گیا ہے آپ کی انگلیوں کے اندر اسی پانی سے آپ داہنے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے داہنے کان کے اندر بائیں ہاتھ کے اس انگلی سے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے اس انگلی سے کان کے اندر اور ایسے ہی انگوٹھوں سے باہر آپ مسح کریں گے ایک بار ٹھیک ہے اس طریقے سے مسح کریں گے کان کے اندر ایسا اور باہر اس طریقے سے ایک بار مسے کریں گے کان پر مسے کیا جاتا کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کان کو دھلنا نہیں ہے کان کو راس سر میں سے شمار کیا گیا ہے اللہ کے سر کے الزران مین راس یہ دونوں کان ہیں سر میں سے ہیں سر پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ مسے کرتے ہیں نا تو اسی کان پر بھی مسے کریں گے اگر کوئی کان دھل لے ایسا یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے کان نہیں دھلیں گے کان پر انسان مسے کرے گا یہ سر پر انسان مسے کرتا ہے ٹھیک ہے اور کان کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے وہی پانی جو آپ کی انگلیوں میں بچا ہوا اسی سے آپ مسے کر لیں گے بس جیسے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے اسی سے آپ کو کرنا ایسی نبی کی سنت یہ ہے کہ اسی پانی سے آپ کان کا بھی مسے کریں آپ کو الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا کریں گے دونوں پاؤں کو دھلیں گے پہلے دائنے پاؤں کو انگوٹھے سے لے کر کے ٹکنا تک اس کو ٹکنا کہا جاتا ہے یہ جو ابری ہوئی ہڈیاں نہیں دونوں طرف اس کو ٹکنا کہا جاتا ہے یہاں تک دھلنا انسان کے لیے ضروری ہے اور پھر انگلیوں کے اندر آپ خلال کریں گے اگر پانی نہیں پہنچے ایڑیوں پر دھیان دینا ضروری ہے ایڑی پیچھے رہتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڑی تک انسان کا پانی نہیں پہنچتا ہے اللہ کے ویر العلاقہ بن انار ایڑیوں کے لیے کیا ہے ویل ہے جہنم کی یعنی جو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی پانی نہیں پہنچے گا اس کے لیے ہمارے نبی نے جہنم کی وہی سنائی کیونکہ جب خشک رہے گا یہ آپ کی ایڑی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اس لیے پانی پہنچانا ضروری ہے ایڑی میں خاص طور پر خیال رکھنا ضروری آدمی کھڑے کھڑے وضو کر لیتا ہے دھیان نہیں دیتا ہے اور پانی نہیں پہنچا رہتا آدمی سمجھتا ہمارا وضو ہو گیا حالانکہ اس کا وضو نہیں ہوا رہتا ہے تو ضروری اس پر دھیان دینا بطور خاص کیونکہ پیچھے آدمی کی نظر اس پر عام طور پر نہیں پڑتی ہے تو اس طریقے سے پہلے داہنے پاؤں کو اس کے اندر خلال کریں گے انگلیوں کے اندر اس کے بعد بائیں پاؤں پر آپ مسے کریں گے یہ دھلیں گے بائیں پاؤں کو اس طریقے سے انسان کا وضو ہوتا ہے ایک بار دھلنا ہے دو بار دھلنا تین بار تین بار دھلنا کیا ہے یہ جائز نہیں ہمارے لیے جی ہاں اس کے بعد آپ کیا کریں گے دعا پڑھیں گے وضو کے بعد کیا دعا ہے اشد اللہ وحد اللہ شریق اللہ اشد الحمد ابد رسول اللہ من منت وجعلنی من المتطاہرین اللہ و جعلنی من المتطاہرین یہ دعا پڑھنے بہت سارے لوگ اوپر دیکھتے ہیں شاہ آسمان کی طرف وہ صحیح ثابت نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دعا پڑھنا شروع میں دعا پڑھنا بسم اللہ اور آخر میں دعا پڑھنا درمیان میں کوئی دعا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے نہ کلمہ پڑھتے تھے نہ کوئی دعا کرتے تھے تو لہذا ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے جو نبی نے کیا وہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے سنت ہے ہمارے نبی نے اس کے دوران اردو نہیں دعا کیا تو ہمیں بھی دعا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے انسان کا جو ہے وضو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مصنون طریقہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے میں نے بتایا گردن پر مسئلہ کرنے کی کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے اور سر پر مسئلہ کرنے کا طریقہ بھی آپ سر سے لے جائیں پیچھے اور پیچھے سے لے کر کے پھر آگے تک لے کر کے آئیں اس طریقے سے انسان اپنے سر کے اوپر مسئلہ کرتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مصنون طریقہ تھا جو آپ کی صحیح حدیثوں سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم اور ابو داؤد ترمزی نسی وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں اس کے تعلق جو آتی ہیں ان حدیثوں سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رہنے کی توفیق دے ہماری نمازوں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا کر کے رکھے امین و صابین محمد والا علیہ و صابین و جداکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ